اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اور تمہارے لیے کان آنکھیں اور دل پیدا کیے تاکہ تم شکر ادا کرو